قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف باب ما جاء في قول الله تعالى الله ترك فرمان ولئن اذقناه رحمة منا من بعد هذا لي اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو مبتلا تکلیف کر دے اور پھر اپنی نعمتیں عطا فرما دے اس تکلیف کو زائل کر دے اور نعمتیں عطا فرما دے کشادگی عطا فرما دے اور بسرت عطا فرما دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرے یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس کا فرمان ہے وہ اللہ اللہ ترسو ہے تم کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے اور فرمان ہے لائن شکر تم لا عزیز اللہ کو اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا اور عطا فرمان تو خاص طور پر ان حالات میں جب بندہ فقر میں ہو پریشانی میں ہو مرض میں ہو اللہ صحت دے دے اور فراخی عطا فرما دے تو اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے اور پھر حق شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے فرمایا کہ علی اگر ہم بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دیں رحمت چکھا دیں اس کی عطا فرما دیں اپنی طرف سے منا اپنی طرف سے من بعد بعد ذرا تکلیفوں کے مسد ہو جو اس کو چھوتی ہیں اس کو بڑی تکلیفیں لاحق تھیں ہم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں اور اس کو آسانی مہیا کر دیں تو وہ کیا کہتا ہے یقول وہ ضرور یہ بات کہتا ہے یہ کہے گا کہ علی یہ تو میرے لیے یہ تو میرا حق تھا بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا اپنا استحقاق جتائے گا اس کو یہ تو میرا حق تھا میں اس کا اہل تھا یہ جملے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہیں جسے رزق کی برکت چھن سکتی ہے جیسا کہ آگے واقع سے مزید ظاہر ہوگا اور ثابت ہوگا قالا مجاہد امام مجاہد فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے بن عباس کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہارہ عملی کہ جب اس کو تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کارنامہ اور میں اس کا حقدار تھا مجھے اس کا پورا استحقاق حاصل تھا یہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں بجائے نعمت کے اعتراف کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ باتیں کرتے بخال ابن عباس ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی میں نے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے کارنامے کی وجہ سے ہے اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے اور جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میرے اندر جو صلاحیت ہے اس کی بنا پر تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس قسم کے جملے کہتا ہے اس طرح اللہ کا فرمان جو قارون کا ایک قول ذکر کیا قول ان اوزید ہو بڑے خزانے دیے بڑا مال دیا اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ مل کر اٹھاتے تھے اتنا وہ سرمایہ دار اور مالدار تھا وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے جو جو مال دیا گیا ہے اللہ علم یہ میرے علم کی وجہ سے اس کی تفصیل قطادہ نے کی اللہ علم من وجوہ کہ میں کمانے کے ڈھنگ جانتا ہوں کاروبار کے گر جانتا ہوں اور کاروبار کی ذہانت مجھے کوٹ کوٹ کے حاصل ہے اس طرح کی باتیں کرتا بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا تاکہ اللہ اور راضی ہوتا اس طرح کی باتیں اس نے کی بقول آخرون اور علماء نے اس کی تفسیر کی اللہ علم من اللہ انی لو اس کا معنی یہ وہ کہتا تھا کہ مجھے مال ملا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں میں اس کا حقدار ہوں اس لیے مجھے ملا ہے معنی قول مجاہد مجاہد کے قول کا یہی معنی ہے اوتی تو اللہ شرف کہ مجھے یہ مال میرے شرف کی بنا پر ملا میرے شرف اور میرے جو میرا مقام ہے اس بنا پر مجھے یہ مال ملا ہے میں اس کا حقدار ہوں یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس کی حمد و ثنا نہیں کی بلکہ اس طرح کی باتیں کی پھر اللہ کا عذاب آیا نعمتیں چھن گئی بلکہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا دھنستا رہے گا زمین میں دھنست رہے گا اتنی اس کو طویل اور کڑی سزا دی گئی اتنا شکری کی بنا پر تو پھر اس باپ کا تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور خاص طور پہ وہ انسان جس نے ایک زمانہ تکلیف میں گزارا ہو پھر اللہ نے احسان کر دیا ہو تو اس پر تو بہت زیادہ حق کے شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل سے نکال دیا اور یہ آسانی دے دی اور فراوانی دے دی وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ اور راضی ہو اور اس کو اور عطا فرما دے آگے ایک واقعہ ہے وہ پڑھ लीजिए وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب إلي قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فيذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقره أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أقذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على ما صاحبيك جزاك الله خيرا یہ طيب، واقعہ جناب ابو هريره رضي الله عنه کی روایت سے اور یہ صحیح ہے میں بخاری مسلم میں ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان سابقہ اقوام میں سے کسی قوم کا بنو اسرائیل کا جیسے کہ حدیث میں ہے ان سراست بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے ابرس و اقرا و آم یہ تین لوگ کون تھے ایک ابرس ایک اقرا اور ایک آم ابرس برس کا مریض جس کی جلد اچھی نہیں تھی اور اس کی جلد میں دھبے تھے جو بڑے بڑے بدنما داغ تھے وہ اقرا اور دوسرا اقرا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے ایک ایسا مرض اس کو لائق تھا کہ سر کے سارے بال اڑ چکے تھے اور اس کی شکل بڑی بدنما نظر آتی تھی اور تیسرا اعمہ نابینا اندھا یہ تین افراد بنی اسرائیل کے فراد اللہ ان اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کر دیا فباعث الیہم کر تو اللہ تعالی ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا فاطل ابرس ابرس کے پاس فرشتہ آیا جو برس کا مریض تھا جس کے جسم پر بدنما دھبے تھے اس کے پاس آیا فقال او شاہین کیا چیز زیادہ پسند ہے کیا چاہیے تجھے کوئی دل کی خواہش ہے تو بتاؤ اس نے کہا کہ لون حسن میرا اچھا رنگ ہو جائے وہ جلد الحسن اچھی چمڑی ہو جائے میری عنی اللہ دی قد قدر اور لوگ جس بنا پر مجھ سے نفرت کرتے ہیں جس مرض کی بنا پر وہ مرض مجھ سے دور ہو جائے مرض ختم ہو جائے رنگ اچھا ہو جائے چمڑی اچھی ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں اول فمس ہو اس نے اس کو چھوا جسم پر ہاتھ پھیرا فضا بہن ہو ہو اس کے جسم کی ساری جو نفرت کے قابل چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں رنگت اچھی ہو گئی فعت یا لون حسن اچھا رنگ اس کو مل گیا وہ جلد حسن اچھی جلد اس کو مل گئی پھر فرشتے نے پوچھا فعی المال حب و لے کا تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے تیرے پاس کیا ہونا چاہیے اول ابل بکر اس نے کہا اونٹ یا گائے شک کا اسحاق اس حدیث کی صنعت کا ایک راوی اسحاق نامی اس کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کہا یا گائے کہا نا قدم اشرا تو اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی اس اس کا اونٹ نہیں مانگی اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی جو اشرا تھی اشرا اشر سے جو دس ماہ کی حمل سے تھی دس ماہ کی حمل سے تھی تاکہ فوری اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور نسل آگے بڑھے اور اس کو فائدہ ہو فقال بارک اللہ اللہ کا فی اور اس نے کہا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت فرما تو اس کا مرض دور ہو گیا اور جو اس کو مال پسند تھا وہ اس کو مل گیا اونٹنی کی شکل میں اس کا معنی یہ ابتلا جو تھی یہ مال دے کر تھی اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان کے طریقے ہوتے ہیں کسی کو آزماتا ہے تکلیفیں دے کر اور کسی کو آزماتا ہے مال دے کر اور بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے امام اہل سننا امام محمد حمبل پر فتنہ آیا اطلاع آئی اللہ کی آزمائش آئی جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو امام احمد ڈٹ گیا اس کے خلاف ان کو پکڑا گیا قید کیا گیا کوڑے مارے گئے اور بڑی اذیت دی گئی ان کے مناقب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کا بیٹا سالے ان سے پوچھتا ہے کہ ایک وقت میں کتنے کوڑے آپ کو مارتے تھے اور کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا کہ دس جلاد کھڑے ہوتے تھے اور ایک جلاد تازہ دم پوری قوت سے کوڑا مارتا اور پھر وہ ہٹ جاتا پھر دوسرا آتا دس فارغ ہو جاتے پھر وہ پہلا آ جاتا بڑی اذیت تھی پوچھا گیا ایک وقت میں کتنے کوڑے مارتے تھے فرمایا کبھی میں نے گنے نہیں ایک بار گننا شروع کیا چھتیس کوڑے گنے پھر میں بے ہوش ہو گیا اتنی اذیت دی گئی اتنی اذیت دی گئی یعنی تین حکمران ان کو سزائیں دیتے دیتے گزر گئے صبر کا مظاہرہ کیا جو تیسرا حکمران تھا اس نے ایک دفعہ خود وہ جیل میں آ گیا اور کہا کہ یا احمد آرے کر شفیق احمد مجھے آپ سے محبت ہے جیسے اپنے بیٹے سے محبت ہے واللہ تم میری بات مان لو تو میں تمہیں خلعت فاخرہ دوں گا جاگیریں دوں گا مال دوں گا سونے سے بھر دوں گا جو چاہو گے دوں مال کی پیشگی کر دوں امام احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا حیدہ شد من الاول یہ مال کا فتنہ جو ہے اور مال کی آزمائش جو ہے یہ پہلے امتحان سے سخت ہے یعنی کوڑے آسان ہے اور جیل آسان ہے یا اللہ یہ مال کا فتنہ زیادہ سخت ہے مجھے استقامت دینا ثابت قدمی عطا فرمانا تو اللہ تعالیٰ کی ابتدا کے تو رخ ہوتے ہیں تو بعض اوقات مال کا فتنا زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کا امتحان بھی ماد اور صحت کے ساتھ تھا چنانچہ یہ جو برس کا مریض تھا اسے صحت بھی دے دی جلد بھی اچھی ہو گئی اور اس کو ایک اونٹنی دس ماہ کی حاملہ وہ بھی دے دی اور برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے چلا گیا فاتل اقرا اب اس شخص کے پاس آئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے فقال ائسین احب علیہ تیری کیا خواہش ہے کیا تجھے پسند ہے قال شاعر حسن اس نے کہا اچھے بال مجھے مل جائیں قد الناس بھی اور لوگ جس بنا مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مرد مجھ سے چلا جائے بیماری وہ دور ہو جائے تو مجھے سر کے بال چاہیے تو مساح ہو اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا فضا بین ہو جو اس کا جو اس کا گنج پونا تھا وہ دور ہو گیا ختم ہو گیا شار حسن اور بڑے خوبصورت بار اس کو دے دیے گئے فقالا پھر پوچھا مال یہ کون سا مال پسند ہے پالا البقر اس نے کہا گائے یا یا اونٹ جہاں بھی رابی کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا بکرتن حاملہ اسے بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی جس کا معنی اس نے گائے کی خواہش کی حاملہ گائے دے دی فقال بارک اللہ کا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے بڑھا فات نبینے کے پاس آیا فقال اور کہا شہین کا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کی کیا خواہش کیا پسند ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی دے دے خوبصورتی جس سے میں دنیا کو دیکھ سکوں اور لوگوں کا مشاہدہ کر سکوں تو ہو آنکھ پہ ہاتھ پھیرا فرد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی فرما دی اور اس کی بینائی بحال کر دی اگر عظیمت کا راستہ دیکھا جائے تو جو انسان نابینا ہو جائے وہ اسی پر صبر و قناعت کر لے اسی پر صبر و قناعت کر لے یہ اس کے لیے زیادہ بہتری اور خیر کا باعث ہوگا رسول اللہ کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے کہ سلب تو میرا ابدی حبیبت جب میں اپنے بندوں کی دو پیاری چیز کو چھین لوں اپنے بندے کی دو پیاری چیز کو چیزوں کو چھین لو اشارہ آنکھوں کی طرف ہے اشارہ آنکھوں کی طرف ہے فرمایا کہ اس کا عوض میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں جنت کے سوا کچھ نہیں اس لیے سما ہے تو شعیق ابن اللہ ان کا ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تھا اور کہا کہ آپریشن سے آپ کی بنائی بحال ہو سکتی فرمایا کہ نہیں میں اسی پر کہنے ہوں جو اللہ نے مجھے یہ تکلیف دے دی میں مجھے اس کی آپریشن کی حاجت نہیں ہے اس اپنے نابینا پن کو ترجیح دی اور اپنے اس مرض کو ترجیح دی تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میری بینائی مل جائے چھوا اور اللہ نے بینائی بحال کر دی اور پوچھا کہ مال ہے کون سا مال پسند ہے کہا کہ بکریاں شاہ والدہ تو اس کو ایک بکری دے دی جو حمل سے تھی اور بچہ جننے والی تھی فن جہاد نے ان دونوں نے بھی اونٹنی اور گائے نے بھی بچے جنے بفل دہاز اور بکری نے بھی بچہ جنا اور پھر آگے آگے نسل میں اضافہ ہوتا گیا فقان الحاظہ واد من حتیٰ کہ وہ جو پہلا شخص تھا اس کی پوری ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی اتنا اللہ نے برکت دی کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی وادی کسے کہتے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی وہ وادی کہلاتی ہے اس کا فاصلہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے یعنی وادی جو بڑی وسیع ہوتی ہے یعنی وادی بھر کے اس کو مال مل گیا اس کو اونٹ مل گیا وادی من البقر دوسرے کو وادی بھر کے گائے مل گئی بولے ہاضا اور تیسرے جو نبینا تھا اس کو وادی بھر کے بکریاں مل گئی اب تینوں خوش قال ثم ان اصل ابرس اب اصل آزمائش شروع ہوئی فرشتہ ایک عرصے بعد دوبارہ پہنچ گیا پہلے ابرس کے پاس آئے جو برس کا مریض تھا فی صورت ہی وہ کی صورت میں جو شکل پہلے ابرس کی تھی جس کو برس کا مرض تھا وہ برس کے مرض کے ساتھ اس کے پاس آیا اسی کی حیت میں اسی کی صورت میں اس کے پاس پہنچ گیا تاکہ مجھے دیکھ کر اسے اپنے ماضی یاد آ جائے فقال جا کر فرشتے نے کہا میں مسکین ہوں میں مسکین آدمی ہوں قد قطر بھی الحبال اور میرے جو وسائل سفر ہیں سارے ٹوٹ چکے ختم ہو چکے اور مفقود ہو چکے ہیں فلاں یوم اللہ بلّہ سما بیکا اب میرا اپنے شہر تک پہنچنا اور اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اللہ مگر اللہ کی توفیق سے سما بیکا پھر تیری مدد سے یہ سما کے ساتھ وہ ماشاء اللہ سما ماشا جو پہلے ہم نے پڑھا یعنی یہ قول فرشتے کا اسی عقیدے پر قائم ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور تیرے ذریعے اللہ اور پھر تیرے ذریعے تاکہ تراخی اور تاخیر پیدا ہو جائے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہے جس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بناتا ہے اللہ ہی سبب بنانے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اور پھر تیرے ذریعے تیری مدد سے میرا پہنچنا ممکن ہے اس الو کا بل اللہ حسن تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے جس نے تجھے اچھی رنگت عطا فرمائی بل جلد الحسن اور خوبصورت جلد عطا فرمائی بل مال اور یہ مال عطا فرمایا کیا سوال کرتا ہوں بعیرن مجھے ایک اونٹ دے دے اتا بل بھی بہت سفر ہی اپنے سفر میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں فقال اس نے کہا الحقوق و کثیرہ میرے ذمے بڑے حقوق ہیں اب میں کس کس کی مدد کروں بڑے حقوق میرے ذمے ہیں کس کس کو دیکھوں کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے فقاد الحو کا انی عارف ہوگا فرشتے نے کہا شاید میں آپ کو جانتا ہوں علم تکن ابرس کیا تم برس کے مریض نہیں تھے یکزر الناس اور لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے اور آپ فقیر تھے فعطاک اللہ حاد المال اللہ نے تجھے یہ مال دیا میں تمہیں پہچان رہا ہوں تم وہی برس کے مریض ہو اس نے کہا انما برس دو حاد المال کابرن کابرن یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے فقال فرشتے نے کہا ان کنتا کا دبر سیارا کنتا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لے اسی مرض کے ساتھ اسی فخر کے ساتھ کال اب اصل اقرا فی صورت ہی پھر وہ فرشتہ اس اقرا کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے اسی کی شکل میں یعنی ایک گنجا بن کر فقاد الح بسلام قاد الحاظہ اس سے بھی وہی باتیں کی جو اس پہلے شخص سے کی تھی ردا علیہ بسلام ردا علیہ آدھا اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا فقال فرشتے نے کہا ان کنتا کادے بن فسرک اللہ علامہ کنتا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت پر لے ہے جس پر تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح یعنی گنج پنے کا مرض دے دے اور فقیر کر دے اب اصل آیا پھر فرشتہ نابینا کا پیسہ آیا جو نابینا تھا فی صورت ہی نابینا بن کر آیا اور اس سے وہی باتیں کی اور وہ رجل مسکین مسکین ہوں ہوں کہا میں آدمی مسافر ہوں بھی الحبال فی سفری اور میرے جو وسائل سفر تھے وہ مجھ سے مفقود ہو چکے اور گم ہو چکے فلاں یوم اللہ بلّہ ثم بیکا میرا اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں مگر اللہ کی مدد سے پھر تیری مدد سے اصل کا بل ردا رداں کے بسرک تو یہ اس ذات کا واسطہ ہے جس نے تیری آنکھیں تجھے لوٹا دی تیری بنائی بحال کر دی اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو اتبا فی سفر ہی جس کے ذریعے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکوں فقال تو اس شخص نے کہا نابینا جو تھا ہاں واقعی قد کل تو عام ہے بات درست ہے واقعی میں نابینا تھا فرد اللہ علیہ اللہ تعالی نے میری بینائی بحال کی فخذ معاشی تھا یہ میرا مال سامنے موجود ہے اس میں سے جو چاہو لے لو ودا معاشی تھا جو چاہو چھوڑ دو جو چاہو لے جو چاہے سب لے جاؤ جتنا لینا چاہو لے لو جو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو اللہ جہد بے شعین اخذہ اللہ کی قسم تم جو بھی لوگ میں منع نہیں کروں گا روکوں گا کس لیے للہ اللہ کی رضا کے لیے وہ پہچان گا کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی عطا اور اللہ کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کروں مستحقین کی مدد کروں فقال فرشتے نے کہا امسک سکھ مالک اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو فعن نمبر تم حقیقت یہ ہے کہ تم آزمائے گئے تھے تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی فقط رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا وہ ساخت صاحب کا اور تیرے دونوں جو دوست ہیں ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو راضی ہو گیا اس نے کیا کیا ایک حق شکر ادا کیا اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا اور اس شخص کی مدد کے لیے تیار ہو گیا یہ بھی حق شکر کا ایک طریقہ ہے غریبوں کی مدد کرنا یقین اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں ادا فرماتا ہے لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے اور پھر اس طرح کی باتیں کرے جو شکر کے منافی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے نعمتیں چھین لیتا ہے تو بندے کے فائدے کی بات ہے دنیا میں نعمتوں کی بحالی اور اللہ کی رضا اور قیامت کی کامیابی اس عظیم عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور جو توحید کا اہم ترین شعبہ ہے حق شکر وہ ادا کیا جائے بار بار ادا کیا جائے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ کہ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا کہ اس علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا مال چلے گئے اور وہاں کی زکوٰۃ وصول کی انہیں بتایا گیا کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے وہاں بھی ایک شخص ہے مسلمان ہے اس کے پاس مال ہے وہاں بھی چلے جاؤ کچھ ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مل جائے معاذ رضی اللہ وہاں بھی چلے گئے اس شخص کو جا کر ملے اور بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں ان رسود رسود اللہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور عامل ہوں زکات کا زکات لینے اس نے کہا مرحب رسود اللہ اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید اور کہا کہ یہ سارا میرا مال ہے گن لو اور حساب کر لو جو زکوٰۃ بنتی وہ نکال لو میں جبل اس کے مال میں داخل ہوئے گنا شمار کیا تو قاعدے کے مطابق جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ تھی بنتے مخاز بنتے مخاز ایک سال کی اونٹنی ایک سال کی اونٹنی اونٹنی یعنی یعنی اس کی بیٹی جو حاملہ ہو وہ ایک سال کی ہوتی ایک سال کی اونٹنی تھی بعد میں جب اس کو نکال لائے کہ یہ تمہارا زکوٰۃ کا حق ہے یہ وصول کروں گا اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ پہلی بار میرے پاس آیا اور میں ایسی اونٹنی دوں جو نہ سواری کے قابل ہے نہ کھیتی باڑی کے قابل ہے نہ وزن اٹھانے کے قابل ہے یہ بات مجھے پسند ہی میری غیرت کے خلاف ہے وہ اپنے ریوڑ میں گئے اور ایک حقہ اونٹ لے کر حقہ یعنی تین سال کا تنو مندر جوان اونٹ طاقتور اونٹ وہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہیں دوں گا مہاراج نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے ظلم نہیں کرنا جو زکوٰۃ بنتی وہ لے کر آنی میں یہ وصول نہیں کروں گا کیا مسلمان تھے وہ اب وہ دینے پر اصرار کر رہے اور وہ منع پر اصرار کرے طے یہ ہوا کہ تم اپنا حقہ لے لو اور میں اپنی بنتے مخاص لے لیتا ہوں اور دونوں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں چنانچہ وہ اپنا جوان اونٹ لے کر نکلا اور ماد میں جبل وہ بنتے مخاد ایک سال کی اونٹ نہیں لے کر نکلے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے جا کے ماجرا بیان کیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ معاذ اگر صاحب مال اپنی رضا سے اچھا مال دینا چاہے زیادہ دینا چاہے تو وہ دے سکتے اسے قبول کر سکتے تم قبول کر لو چاہے وہ قبول کر لیا گیا اور وہ شخص لگے خوش ہو کر کچھ عرصے بعد معاذ میں جب دوبارہ گئے دوبارہ اسی علاقے میں زکوٰۃ کا عامل بن کر گئے تو ان کو وہی گاؤں دوبارہ یاد آ گیا دوبارہ اس کے پاس گئے اس نے استقبال کیا بڑا خوش ہو گیا اور کہا کہ میرے بھائی یہ میرا مال ہے گن لو جو زکات بنتی وہ نکال لو بعد میں جبل اس کے ریوڑ میں داخل ہوئے اور اس دن کتنی زکوٰۃ نکلی تیس جوان اونٹ تیس ہکے تیس جوان اونٹ اس دن زکات نکلی اور ایک حقہ کب بنتا ہے زکوٰۃ میں جب پچاس اونٹ تیس حقے آپ اب ضرمے دو کتنے اونٹ بنیں گے کتنا مال اللہ نے بڑھا دیا کتنی برکت دے دی مال ناقصد مال امن صدقہ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے کتنا اللہ نے بڑھا دیا اور تیب خاطر سے زیادہ دینا چاہا اللہ نے چند سالوں میں کتنی برکت دے دی